يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين الذين آمنوا أهؤلاء أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتے آپ اے نبی دیکھیں گے جن کے دل میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دیں یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لے آئیں پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگیں گے اور ایماندار کہنے لگیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے سامعین ابھی نایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے دشمنانی اسلام سے دوستی رکھنے کی ممانعت دشمنانی اسلام یہود و نصارہ سے دوستیاں کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ممانعت فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارے دین سے انہیں بغض و عداوت ہے ہاں اپنے دین والوں سے ان کی دوستیاں اور محبتیں ہیں میرے نزدیک جو بھی ان سے دلی محبت رکھے وہ انہی میں سے ہے عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسا رضی اللہ عنہ کو اس بات پر پوری تنبیہ کی اور یہ آیت پڑھ کر سنائی یہ روایت سنن حقی میں ہے عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں تمہیں اس سے بچنا چاہیے کہ تمہیں خود تو معلوم نہ ہو اور تم اللہ کے نزدیک یہود و نصرانی بن جاؤ ہم سمجھ گئے کہ آپ کی مراد اسی آیت کے مضمون سے ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرب نصرانیوں کے ذبیحے کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو آپ یہی آیت تلاوت کر دیتے ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ تو لپک لپک کر پوشیدہ طور پر ان سے ساز باز اور محبت و مودت کرتے ہیں اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے اگر مسلمانوں پر یہ لوگ غالب آ گئے تو پھر ہمارے تکے بوٹیاں کر دیں گے اس لیے ہم ان سے بھی میل ملاپ رکھتے ہیں ہم کیوں کسی سے بگاڑیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صاف طور پر غالب کر دیں مکہ بھی ان کے ہاتھوں فتح ہو جائے فیصلے اور حکم انہی کے چلنے لگیں حکومت ان کے قدموں میں ڈال دے یا اللہ تعالیٰ اور کوئی چیز اپنے پاس سے لے آئے یعنی یہود و نصارہ کو مغلوب کر کے انہیں ذلیل کر کے ان سے جزیہ لینے کا حکم مسلمانوں کو دے دے پھر تو یہ منافقین جو آج لپک لپک کر گھس پیٹ کرتے پھرتے ہیں بڑے بھنانے لگیں گے اور اپنی اس چالاکی پر خون کے آنسو بہانے لگیں گے ان کے پردے کھل جائیں گے اور یہ جیسے اندر تھے ویسے ہی باہر سے نظر آئیں گے اس وقت مسلمان ان کی مکاریوں پر تعجب کریں گے اور کہیں گے اے لو یہی وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر ہمیں یقین دلاتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں کھو دیا جو کیا تھا اور برباد ہو گئے وہ یقولو تو جمہور کی قراعت ہے ایک قرآت بغیر واؤ کے بھی ہے اہل مدینہ کی یہی قرآت ہے یقولو ہے تو مبتدا ہے اور دوسری قرآت اس کی یقولو ہے تو یہ فعصہ الآخری ہی پر عطف ہوگا گویا و اقولہ ہے اہل مدینہ کے نزدیک عنایتوں کا شان نزول یہ ہے کہ جنگی احد کے بعد ایک شخص نے کہا کہ میں اس یہودی سے دوستی کرتا ہوں تاکہ موقع پر مجھے نفع پہنچے دوسرے نے کہا میں فلاں نصرانی کے پاس جاتا ہوں اس سے دوستی کر کے اس کی مدد کروں گا اس پر یہ آیتیں اتری اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لبابا ابن عبد المنظر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیتیں اتری جبکہ رسول اللہ نے انہیں بنو قریضہ کی طرف بھیجا تھا تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے تو آپ نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا یعنی تم سب کو قتل کرا دیں گے ایک روایت میں ہے کہ یہ آیتیں عبداللہ ابن ابئی ابن سلول منافقوں کے سردار کے بارے میں اتری ہیں عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے تو رسول اللہ سے کہا کہ بہت سے یہودیوں سے میری دوستی ہے مگر میں ان سب کی دوستیاں توڑتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ اور رسول کی دوستی کافی ہے اس پر اس منافق نے کہا میں آگے پیچھے سوچنے کا عادی ہوں مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا نہ جانے کس وقت کیا موقع پڑ جائے رسول اللہ نے فرمایا اے عبداللہ تو عبداللہ سے بہت ہی گھاٹے میں رہا اس پر یہ آیتیں اتری ایک روایت میں ہے کہ جب بدر میں مشرقین کو شکست ہوئی تو بعض مسلمانوں نے اپنے ملنے والے یہودیوں سے کہا کہ یہی تمہاری درگت ہو اس سے پہلے ہی تم اس دین برحق کو قبول کر لو انہوں نے جواب دیا کہ چند قریشیوں پر جو لڑائی کے فنون سے بے بہرے ہیں فتح مندی حاصل کر کے کہیں تم مغرور نہ ہو جانا ہم سے اگر پالا پڑا تو ہم تمہیں معلوم کرا دیں گے کہ لڑائی اسے کہتے ہیں اس پر عبادہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن ابئی منافق کا وہ مکالمہ ہوا جو ابھی بیان ہو چکا ہے جب یہودیوں کے اس قبیلے سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور بے فضل رب تعالی یہ غالب آ گئے تو اب عبداللہ بن ابئی منافق آپ سے کہنے لگا اللہ کے رسول میرے دوستوں کے معاملے میں مجھ پر احسان کیجیے یہ لوگ حضرت کے ساتھی تھے رسول اللہ نے سے کوئی جواب نہ دیا اس نے پھر کہا آپ نے منہ موڑ لیا یہ رسول اللہ کے دامن سے لٹک گیا رسول اللہ نے غصے سے فرمایا چھوڑ دو اس نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول میں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ ان کے بارے میں احسان کریں ان کی بڑی پوری جماعت ہے اور آج تک یہ لوگ میرے طرف دار رہے اور ایک ہی دن یہ سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے مجھے تو آنے والی مصیبتوں کا بڑا کھٹکا ہے آخر رسول اللہ نے فرمایا جا وہ سب تیرے لیے ہیں اور روایت میں ہے کہ جب بنو قینوقا کے یہودیوں نے رسول اللہ سے جنگ کی اور اللہ نے انہیں نیچا دکھایا تو عبداللہ ابن ابئی منافق تو ان کی حمایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرنے لگا اور عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ باوجود یہ کہ یہ بھی ان کے حلیف تھے لیکن انہوں نے اس سے صاف ظاہر کی اس پر یہ آیتیں ہم الغالبون تک اتریں